قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في أوسط كلامنا كلامنا آخر سوین گرام اللہ تبارک تالان نے جس مذہب کا ہمیں ماننے والا بنایا کروڑ ہا کروڑ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہر پانچ سال کے بعد یا دو سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ الیکشن رکھتے انتخاب رکھتے مذہب کا اور پوچھتے کہ ان مذاہب میں سے کسی ایک پر اپنا تھپا لگاؤ مہر لگاؤ اس میں یہودیت عیسائیت نصرانیت کفر شرک بت پرستی دولت پرستی دنیا پرستی مادہ پرستی عورت پرستی اولاد پرستی مکان پرستی ایک بہت بڑا خاکہ ہوتا اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اختیار دیتے چوائس دیتے کہ اس پر اپنی مرضی سے مہر لگاؤ خدا جانے ہم میں سے کس کی مہر کس خانے میں لگی ہوئی ہوتی کون امریکہ کے دھرم پر مہر لگاتا کون سیکولرزم اور جمہوریت پر مہر لگاتا مہر لگائے بغیر مہرے اور مکڑے تو دکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے ایک طرف دینی تعلیم اور ایک طرف دنیا کی تعلیم اوٹ کسے جا رہا ہے ایک طرف با پردہ عورت اور ایک طرف بے حیا رنڈی اوٹ کدھر جا رہا ہے ایک طرف نبی کا چہرہ اور ایک طرف بش اور ٹونی ملیر کا چہرہ اوٹ کدھر جا رہا ہے ایک طرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا بابرکت مقدس گھرانہ اور دوسری طرف امریکہ کی یہ ظاہری چمکتی بربادی اوٹ کس طرف جا رہا ہے ایک طرف فاروق اور صدیق کا لباس جسے دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے قبر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور حدیث آنکھوں میں گھومنے لگتی ہے اولیاء اللہ ازا رو ذکر اللہ میرے قریبی بندے وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے میں اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے سے پوچھیں یہ لباس یہ چہرہ یہ تہذیب یہ تمدن یہ قول یہ چال یہ رنگ یہ ڈھنگ اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے یا کسی شیطان کی یاد اور کسی انگریز کی یاد تازہ ہوتی ہے اللہ نے الیکشن نہیں رکھا لیکن دلوں کا انتخاب اللہ نے ضرور رکھا مالت لارا و آمنا الم تنو الاکم اولو اسلم ولما ید کل ایمان و فی علو بھی کم تم کہتے ہو ہم ایمان لے کر آئے نہ مت کہو یوں کہو میرا نام مسلمان ہے میرا نام زید ہے میرا نام بکر ہے میرا نام عمر ہے سلمان ہے اور میرا نام سمیہ ہے اور میرا نام عائشہ ہے یہ کہو ولما یت کلی ایمان فی کلو اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی سچائی رکھی ہے اس مذہب کے اندر جو زندہ ہوتا ہے بے عذر ہوتا ہے خود چلتا ہے اور خود اپنی منزل کو پاتا ہے اور جو لنگڑا ہوتا ہے ڈولا ہوتا ہے اندھا ہوتا ہے معذور ہوتا ہے اسے سہارے کی ضرورت ہے مذہب اسلام کی سچائی اور مذہب اسلام کی حقانیت کے لیے یہی بات صرف ایک کافی ہے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ سفا سے نکلا تھا مروا سے نکلا تھا جس رفتار کے ساتھ یہ دار رقم سے نکلا تھا جس قوت کے ساتھ غار ہرا سے نکلا تھا اور جس دوڑ کے ساتھ غار سور سے نکلا تھا اور جس بے باکی کے ساتھ ریاض الجنہ سے ابھرا تھا زمانے نے لاکھوں چالیں چلیں ہزاروں فرعون شداد قانون حامان عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول ہزاروں امریکہ ہزاروں مرتبہ روم جنم لیا پیسر و کسرا پیدا ہوئے تاتاری پیدا ہوئے دشمن پیدا ہوئے آج زمین کو بولنے کی طاقت ہوگی آسمان کو بولنے کی قوت ہوگی یہ مٹھی بھر مٹی اور کنکرے جیسے ابو جہل کے سامنے آخا کے ہاتھوں میں انہوں نے کلمہ پڑا تھا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج بھی یہ کہیں گے دشمن مٹ گئے پراؤن چلا گیا ابو لہب ختم ہو گیا تب یدا ابھی لہبیوں متب اس کا نام و نشان ختم ہو گیا لیکن اسلام چمک رہا ہے چمکتا رہے گا کوئی ایک ذرہ برابر ایک بال کے برابر نہ اس کی رفتار سست ہوئی نہ اس کا میٹر کا کانٹا پیچھے کی طرف گیا پوری قوت کے ساتھ دوسرے مذاہب کبھی سائنس کا سہارا لیتے ہیں کبھی حکومت کا سہارا لیتے ہیں کبھی تخت کا سہارا لیتے ہیں کبھی کرسی کا سہارا لیتے ہیں کبھی عورتوں کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی ڈگریوں کا سہارا لیتے ہیں عیسائی دھرم پیسہ دے کر لالچ دے کر مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ ڈراؤن حملے کر کر بمباری کر کر اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کا جوہر دکھا کر مروب کر کر خوف زدہ کر کر دجال کی طرح اپنی خدائی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ترق تو فی کم لن تضلوا ماں تمسکتم تم ماں کتاب اللہ و سنتی میرے آقا نے فرمایا میں صرف دو ہتھیار اور دو اوزار تمہیں دے کر جا رہا ہوں ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا میری سنت ہے اس میں جو طاقت ہے اس میں جو قوت ہے بڑے بڑے بم بڑی بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی بڑی بڑی ترقیات اس کے سامنے سر بسجود ہیں ہزار مرتبہ سائنس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہزار مرتبہ حکمان نے اپنی ہار کو تسلیم کیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم چودہ سو تیس سال پہلے میرے آقا نے ایک چھوٹی سنت کو بیان کیا سنت چھوٹی نہیں ہوتی عظمت وہی ہے لیکن اگر مراتب کے اعتبار سے یہ واجب ہے یہ سنت موقع ہے یہ سنت غیر موقع ہے یہ مستحب ہے یہ ادنا درجے کی معمولی درجے کی مراتب فقی مراتب کے اعتبار سے جو آخا کی چھوٹی ادا ہے پوری دنیا نے مل کر اس کو گھٹا نہیں پایا مسوا اپنا مقام وہی رکھتی ہے داڑھی اپنا مقام وہی رکھتی ہے تصویر کے دانے اپنا مقام وہی رکھتے ہیں اذان کے کلمات اپنا جوہر وہی رکھتے ہیں سائنس آج کچھ کہتی ہے کل کچھ اور کہتی ہے آج جنہوں نے جو چیزیں ایجاد کر کر گولڈ میڈل لیا آسکر اوارڈ لیا ابھی ان کے موتا پر چہلم اور برسی ہونے نہیں پاتی سائنسدانوں کا دوسرا طبقہ پیدا ہو کر کہتا ہے کہ پہلی تحقیق بیکار ہے پہلی ایجادیں بیکار ہیں لیکن ایک کلام پاک کا ہر ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو ٹکرایا گیا ہو مسلمانوں ڈوب پڑنے کی بات ہے آج یہود عیسائی نسارا اسلام اور مسلمان کے دشمن کتے ایمان اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر رہے ہیں چور دروازے سے داخل ہو کر ایمان اور اسلام کی سچائیوں کو لے کر صحیح سی ایجادات کر رہے ہیں اور مسلمان کو آج تک فجر کی نماز سمجھ میں نہیں آ رہی مسلمان کو حیال الصلاح حیال الفلاح کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا مسلمان کو سور فاتحہ میں شفا نظر نہیں آئی میرے آقا نے سور فاتحہ کے جو نام بتائے ام کتاب بتایا فاتحہ بتایا تو شفا بھی بتایا آج تک سمجھ میں نہیں آئی یہ قوم آج پنڈتوں کے چکر کاٹ رہی ہے یہ قوم جادوگروں کا طواف کر رہی ہے قرآن اللہ کا کلام اپنے پاس رکھ کر ایسی سچائیاں اور ایسی حقانیت جیسے میں نے کہا کہ میچ جب چلتا ہے اور لئی ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے قیامت کی علامتیں اور قیامت کی نشانیاں سرور کو نئی عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ کے ممبر پر بیٹھ کر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں ہمارے گھروں میں وہ چیز نظر آ رہی ہے لائیو ٹیلی کاسٹ اسی کو تو کہتے ہیں چوکا لگ رہا ہے یہاں چھکا نہیں دکھائی دیتا سکسر لگ رہا ہے یہاں چوکا دکھائی نہیں دیتا وہاں وکٹ گر رہی ہے تو یہاں سنچری دکھائی نہیں دیتی جو چیز ہوتی ہے وہی منوان دکھائی دیتی ہے ایک انچ کا فرق نہیں ہوتا ایک ملی میٹر کا فرق نہیں ہوتا آخا نے جو باتیں اپنے دور کے اندر بیان فرمائی اور ہمارے محدثین کرام نے بڑی جستجو کے بعد اور بڑی تحقیق کے بعد جو کتاب الفتن کے نام سے اور قیامت کی نشانیوں کے نام سے اپنے کتابوں کے اندر بخاری میں ترمیزی میں ابو داؤت میں سیاحستہ میں اور حدیث پاک کی دوسری کتابوں کے اندر سنن ابن ماجہ سنن نسائی میں جو چیزیں بیان فرمائی معلوم ہوتا ہے کہ آج کی حالت کو دیکھ کر آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیفیتوں کو بیان فرمایا ہو کہاں وہ حیا کا زمانہ کہاں وہ شرم کا زمانہ کہاں وہ عفت اور پاک دامنی کا زمانہ کہاں پردے کا زمانہ کہ ایک مسلمان ایک خاتون کے سر کے بال دیکھ کر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے اور کہاں کا یہ فرمانا کہ کاسیات ان آریات کہ برقع پہننے والی عورتیں رنڈی نما ہوں گی کون سے زمانے میں صحابہ کرام کے تقدس کے زمانے میں شرم کے زمانے میں حیا کے زمانے میں پردے کے زمانے میں آبرو لٹنے کی خبریں نہیں آتی تھیں عزت لٹنے کی خبریں نہیں آتی تھیں ولد حرام کے ٹٹی کے اندر کچرے کے اندر پڑے جانے کی خبریں نہیں آتی تھی چھیڑ چھاڑ کی خبریں ڈرگس کی خبریں شاگرد استادنی کی آبرو لوٹنے کی خبریں اسٹوڈنٹ اپنے لیکچرار کے حمل ٹہرانے کی خبریں نہیں آتی تھی اس زمانے کے اندر آقا نے فرمایا رب کاسیات ان آریات برخا پہن کر ننگی ہوں گی نئی پہن کر کلب میں جا کر ڈانس کے کپڑے پہن کر ماڈل گرل بن کر اور آفس سیکرٹری بن کر ایئر ہوسٹس بن کر نہیں فرمایا کاسیا کپڑے پہننے کا نام ہوگا برقع پہننے کا نام ہوگا پردے کا نام ہوگا اور درزی ٹیپ لگائے بغیر اس کے سینے کا نمبر بتائے گا زانی ہاتھ لگائے بغیر اس کی شرمدار پاخانے کے کیفیت کو بیان کرے گا اس سے بڑھ کر اور کیا سچائی ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر اور ایمان اور اسلام کی حقانیت کیا ہو سکتی ہے وہ زمانہ صحیح سی دور نہیں تھا ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا شرم کا حیا کا امر بالمعروف کا نہیں انل منکر کا غربت کا افلاس کا پیٹ پر پتھر باندھنے کا زمانہ اور ایک ایک چیز جو آپ نے بیان فرمائی بالکل جیسے لیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو اور آج ہم آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو اور ایک ایک فرمان کو آپ نے قولی شکل میں بیان کیا عملی شکل میں آج نظر آ رہا ہے قیامت کی پوری نشانیاں عورتوں کے بارے میں اولاد کے بارے میں میاں بیوی کے بارے میں آپ نے فرمایا روایت کے اندر آتا ہے حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا ہم جب کہتے ہیں عورت کی غلامی اور اس کی نفرت ڈالنے کے لیے ہم کہتے ہیں حیض و نفاس پینے کی بات قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتی لوگ کہتے ہیں کہ ممبر رسول پر یہ الفاظ کیسے دل جلتا ہے طبیعت مچلتی ہے ہوٹل ہوتی ہے آج یہ امت جو ایمان اور اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے پیدا کی گئی منکرات کو ختم کرنے کے لیے کون سی عورت کی غلام ہو گئی کون سی نازک کا طواف کر رہی ہے اس کو کعبہ بنا کر آپ نے فرمایا انتلی دل امت اور معاملہ الٹا ہو جائے گا بڑا چھوٹے کی فرمبرداری کرے گا اور چھوٹا اجمان ہو جائے گا میاں بیوی میں کون بڑا اور کون چھوٹا آقا نے کسے کہا کہ اگر میرے پاس سجدہ جائز ہوتا میں حکم دیتا کیا مردوں کو کہا بیوی کے پیر پڑنے کے لیے یا عورتوں کو کہا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کیا کرے تو اس کا مطلب مرد کی غلامی اس کا مطلب عورت کی ہر جائز اور ناجائز فرمائش کو پورا کرنا اس کا مطلب مرد اس کے سامنے تھر تھر کاپنا چوہا بننا بھیلی بلی بننا کیا آخا نے نہیں فرمایا کہ ماں کی نا فرمانی کی جائے گی اور اپنی بیویوں کی تاک کی جائے گی آخا اتنا ہی کہہ سکتے تھے ان کا کلو کی ناظیم ادب اخلاق کے اونچے مقام پر ہیں آخا یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جورو کے غلام ہو گئے آپ کی زبان آپ کے اخلاق آپ کا کیریکٹر آپ کی تہذیب آپ کا تمدن اور آپ کا درجہ آپ امام الانبیاء آپ سید الانس آپ سید الجن آپ سید البشر آپ سید القونین آپ اتنا گھٹیا لفظ استعمال کریں گے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو بعض لوگ یہ سمجھ کر کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں تقریر کے لیے بلا لیتے حضرت تقریر کرتے بڑے بڑے مشارق بڑے بڑے استاد حدیث بڑے بڑے مفسر آپ کے مجمع میں ہوتے اور تقریر کے بعد جب دوڑ ہوتی حضرت سے کہتے کہ حضرت بڑی مشکل سے بات تو ہمیں سمجھ میں آئی خدا جانے عوام الناس جو تاجر قسم کے اور کسی کارخانے کے ملازم اور سرکاری ملازم اور جنہیں علم دین سے بہت کم واسطہ پڑتا ہے جب ہمیں بڑی مشکل سے سمجھ میں آئی ان لوگوں کے کیا سمجھ میں آئی ہوگی اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو میں اپنے مقام سے بہت حد تک نیچے اتر کر عوام الناس کی سطح میں میں نے باپ کو سمجھایا ہے یہ میرا آخری درجہ ہے نیچے اترنے کا اس سے نیچے نہیں میں اتر سکتا جیسے باپ اپنے چھوٹے بچے سے جب بات کرتا ہے تتلا تتلا کر بات کرتا ہے جیسے بچہ بات کرتا ہے ایسے بات کرتا ہے وہ ایسے نہیں کہ لکھنؤ کی زبان استعمال کر رہا ہے بیٹے آپ نے صبح میں ناشتہ تناول فرما لیا تو بیٹے کے سمجھ میں نہیں آئے گا بیٹا جو بات کرتا ہے تتلا کر تھکل کر توڑ توڑ کر تو یہ اپنے کالج کا لیکچرار ہوگا اپنی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوگا لیکن جب بچے سے بات کرے گا تو بچے کی زبان میں بات کرے گا اور جس حد تک وہ اتر سکتا تھا اتنا ہی اترے گا اور زیادہ نہیں اترے گا حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جو بیان القرآن ہے آج بڑے بڑے علماء اس کو نہیں سمجھ سکتے جتنا آخری درجہ تھا اترنے کا آپ نے اترا آپ کا علم آپ کا مقام آپ کا درجہ جو بلند ہے وہ اتنا ہی نیچے آ سکتا تھا اور نیچے نہیں آ سکتا جب چودہ سو سال کے بعد حضرت تھانوی کی لینگویج اتنی ہی اتر سکتی ہے جب چودہ سو سال کے بعد علامہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تقریر اتنی ہی اتر سکتی ہے چلو چودہ سو سال اوپر جاؤ چلو محدثوں کا زمانہ چلو اماموں کا زمانہ چلو طب تعلیم کا زمانہ اور آگے بڑھو تعلیم کا زمانہ اور آگے بڑھو صحابہ اور آگے بڑھو نبی لوگوں کو کہے کہ تم جرموں کا حیث چاٹتے ہو یہ ان کی زبان نہیں ہے انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ ایک قیامت کی علامتوں میں سے علامت کے ماں کی نافرمانی کی جائے گی ماں کے سامنے چہرہ بسورا جائے گا اور جرو کی تاک کی جائے گی وہ ہماری لینگویج ہے یہ ہماری زبان ہے کہ ہم یوں کہیں کہ کمیلے بیوی کا ہی و پاس چاٹتا ہے یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے شاید کہنے لگے کہ آخا نے تو نہیں کہا آخا نہیں کہہ سکتے علامہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو کہو بنگلور کے جوکر کی زبان میں تقریر کرنے کے لیے کہیں گے قاصم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کہو نورانی قاعدہ لکھنے کے لیے علیبا پڑھانے نہیں اتریں گے کیا مقام ہے قاسم نانوتوی کا آخا کے سامنے کیا مقام ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا کون سی آپ نے یہی کہہ دیا سکلت کا امو کا تیری ماں تجھے کھوئے اللہ اکبر ڈر جانا چاہیے آخا آپ تو کوثر شافی محشر آپ فرما رہے ہیں کہ میری ماں کھوئے آپ نے تائب کے پتھر کھا کر آپ نے دعا دی حضرت زینب کی شہادت کو دیکھ کر آپ سار کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور اپنی امت کو کہہ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگائیں گے سکلت کا امو کا تیری ماں تجھے کھوئے اللہ رقم انفی زر ابو ذر کی ناک کالود ہو کا کالود ہو جائے کمینوں آج جو کہتے ہو کہ سختی اسلام کے اندر نہیں ہے ان کی لنگیاں کھینچ کر دیکھو ان کی پگڑیوں کو مذاق بنا کر دیکھو پھر دیکھو کہ ان کی زبان کیسے چلتی ہے زبان صرف اسلام میں نہیں چلتی ذرا ایک کیل اٹھا کر دیکھو ایک مٹھی بالو اٹھا کر دیکھو یہاں حیض نظر آتا ہے نفاس نظر آتا ہے آخا نہیں کہہ سکتے آخا نے قیامت کی نشانیوں میں یہ کہا کہ یہ نشانی بیوی بی کی اطاعت کی جائے گی اس کا ترجمہ یہی چاٹا جائے گا کیا کہیں گے آخا نہیں کہہ سکتے گھٹیا زبان میں مرزا غالب کو اگر دوبارہ زندہ کیا جائے مرزا غالب کی روح کو اللہ اپنے امر اپنے حکم سے دستور تو نہیں ہے کسی کے دیہاتی میں دیہاتی کے جسم میں ڈالا جائے اور اس سے کہا جائے مرزا غالب سے کہ تم بنگلور کی زبان بولو وانمبڑی کی زبان بولو مر جائے گا مرزا غالب نہیں بول پائے گا اس کا ادب اس کی بلاغت اس کی فساحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو بعض لوگ کیا ہے اس میں یہ ہے وہ ہے یہ یہ ہے وہ ہے آخا کی حدیث کا ترجمہ ہے آخا جہاں بشیر تھے آپ کے ناموں میں ایک نام ہے بشیر نزیر انما انا نذیر مبین انما انت مندر آپ ڈرانے والے بھی تو تھے کالی ہلے کی بات کرتے ہو میٹھے کی بات کرتے ہو لڈو کھانا سنت زیارت کی بوندی کھانا سنت چہلو کا کھانا ڈھکلنا سنت گیارہویں کی ہڈیاں چبانا سنت پیٹ پر پتھر تمہارا باپ باندھے گا عہد میں دان تمہارا دادا کروائے گا تاریخ کے پتھر کون کھائے گا کبھی اسلام پسند نہیں پلٹک کا مذہب قبول کر لو اور روی شنکر کا دھرم قبول کر لو خوش ہو جائیں گے گوتم بدھ کے طریقے پر چلے جاؤ اسلام پر کیوں انگلیاں اٹھاتے ہو یا تو سمجھو یا نہیں تو اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں اسلام مجھ جیسے تم جیسے کسی کا محتاج نہیں ساری کی ساری دنیا اسلام کی مخالف ہو جائے رب کائنات کی مخالف ہو جائے وہ ان یس تبدیل قومن غیر تم ملا یقون میرا اللہ کہتا ہے کہ اگر تم تمام کے تمام بدل جاؤ اور تمام کے تمام جو ہے روٹ جاؤ تب بھی اللہ کو کچھ فرق نہیں آنے کا اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی اور قوم کو پیدا کر دیں گے زمین سے بات منوا رہا ہے گزشتہ جمعہ ہم نے کہا اللہ نے سورج سے بات بنوایا کہا روشنی دے تو دے دیا کہا روشنی چھن جا تو روشنی چھن گئی ایک سیکنڈ کے اندر ساڑھے پندرہ کروڑ ٹن ہائیڈروجن کھانے والا اللہ کی بات مان رہا ہے گندے نطفے سے پیدا ہو کر تیری حماقت تجھے تجھ میں ہمت کہاں سے آ گئی یا یو انسان ماں ہر رکھا بھی رب کل کریم اے انسان رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں دے رکھا ہے آپ نہیں اتر سکتے تھے آپ اتنا ہی کہہ سکتے تھے اور اس کا انجام کیوں کہتے ہیں ہمیں ہمیں کیا آواز ملتا ہے ہم اگر کہیں کہ کوئی جورو کا غلام جورو کا حیض چاٹ ہے نفاذ چاٹ ہے ہمیں انعام ملتا ہے حضرت القمہ رضی اللہ تعالی انتقال ہونے لگا بلائی چاہتا ہے پیغمبر بلائی چاہتے ہیں صحابہ بلائی چاہتے ہیں محدثین بلائی چاہتے ہیں نبی کا وارث دل میں گھٹن اور دل میں تڑپ دل میں امت کی فکر یہ نبی کی وراثت ہے عمارت شریعہ کھول کر بند کمرے کے اندر لکبا لینا یہ نبی کی وراثت نہیں امت مرتد ہوتے رہے چند بشیشور ہوتے رہے امت کے افراد مہدوی ہوتے رہے امت کے افراد شیعہ ہوتے رہے امت کے افراد پر عیسائی ڈاکہ ڈالتے رہے اور ہمیں کی فکر اپنے عہدوں کی فکر چھیڑ کر دیکھو کوئی ہمیں ہمارے دارالفتا کو چھیڑ کر دیکھو کوئی ہمارے مدرسے کے بارے میں چھیڑ کر دیکھو کوئی ہماری عمارت شریعہ کے بارے میں چھیڑ کر دیکھو کوئی ہماری لنگی اور امامے کے بارے میں ہم اپنے اوقات سے باہر کیسے ہوتے ہیں مہدیویوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے چند پٹن کے اندر جلسہ ہوا بنگلور کے ایک مدرسے کے نمائندے اس چٹ پٹن کے مہدویوں کے جلسے میں گئے تھے مہدوی ایمان سے خارج مہدوی اسلام سے خارج ابھی آپ کے سامنے عنوان آئے گا کہ مہدویت شیعہ کا ایک ناجائز بچہ ہے اور شیعہ کا جو بارہ امام کا عقیدہ ہے ان میں بارہویں امام حضرت امام مہدی ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں جس کا تذکرہ آ رہا ہے اور اسی عنوان کے تحت ہم حضرت امام مہدی کا تذکرہ کرنے والے ہیں اتنا خطرناک عقیدہ خطرناک عقیدہ دل جلتا ہے اس امت کے لیے میرے آقا نے نوازوں کو قربان کیا اس امت کے لیے آقا دندا دندان مبارک کو شہید کیا اور لالا اپنے عہدے کی تجھے پڑی ہے اپنے امامے اپنے مکتب فکر اپنے چار دیواری کے اندر اپنے وزارت اور اپنے منصب کی تجھے پڑی ہے کیا عقیدہ ہے جیسے ہمارا ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان قرآن پر ایمان ایسے ہی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جب تک نبی کے وارث بارہ امام پر عقیدہ نہیں رکھیں گے کوئی شیعہ شیعہ نہیں بن سکتا بارہ امام یہ بارہ امام نبی کے وارث ہیں نبی کے جانشین ہیں نبی کے منصب والے ہیں نبی کے مقام والے ہیں نبی کے درجہ والے ہیں اسی لیے شیعہ حضرت علی کو اپنا امام تسلیم کر کر بقیہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں حضرت علی کو نکال کر تمام صحابہ کرام کی برائی بیان کرتے ہیں مسلمانوں جو قوم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے ان قبیلوں کا عقیدہ ہے ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان بارہ امام کے اندر جو بارہواں امام امام مہدی وہ آ چکے ہیں ان کا ظہور مکے میں ہو چکا ہے مدینے میں اور مدینے سے مکے گئے پھر وہاں سے انہوں نے کانے کعبہ کو اور بڑی بڑی عمارتوں کو مسمار کیا پھر کوفا کی طرف آئے عراق کی طرف آئے مدینے میں گئے نبی کے روزے کے پاس انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے یہ آپ کے رفیق یہ آپ کے ہم سفر ہجرت کے یہ یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ کون یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ یہ کہ امام مہدی ابھی آئے نہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام نشانیاں کیا ہیں کب آئیں گے قیامت کی کون سی نشانیاں اس دنیا میں وجود کے اندر آئیں گی اور آنے کے وقت ان کی حالت کیا ہوگی آنے کے بعد کیا کریں گے اور کتنی مدت رہیں گے میرے آقا نے اس امت کو گمراہی میں نہیں رکھا اس تنجے کے ڈھیلے کا طریقہ آقا نے بیان کیا کپڑے نکال کر بیوی سے مباشرت کرنے کا طریقہ میرے محبوب نے بیان کیا اس امت کو امام مہدی کے بارے میں میرے آقا اندھیرے میں رکھیں گے ایک ایک کیفیت کو بیان کیا لیکن ان ظالموں نے کہا امام مہدی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آقا کو چھوڑ کر لکھا ہوا ہے ابھی جمعہ کی نماز کے بعد حوالہ چاہیے کتاب کا اچ چاہیے میں دے سکتا ہوں یہ کتنا ظالم دل ہے اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں صحابہ کے بارے میں عقائد کیا ہے کہ ان دونوں کو نکالتے ہیں امام مہدی اور ان کو ایک درخت پر سولی پر لٹکا دیتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مزار مبارک سے نکالا جاتا ہے ان پر حضرت فاطمہ کہنے کو جی نہیں چاہتا نہیں چاہتا حضرت اما عائشہ کائنات کے مومنوں مسلمانوں کی ماں ہیں کلیجہ کامتا ہے لیکن نقل کفر کفر نہ باشد کفر کو نقل کرنا کفر نہیں اور ان کے حقائق اور سچائیوں کو سامنے لانا ہمارا ایمانی اسلامی فریضہ ہے امت کو اس فتنے سے آگاہ کرنا یہ ایمانی اسلامی فریضہ ہے اس لیے ہم بیان کر رہے ان کے درے لگائے جائیں گے کوڑے لگائے اللہ اکبر اما تیرے ایک پسینے کے خطرے میں تیری پرچھائی کے سبتے میں میرا اللہ قوموں کے قوموں کو نجات دے دے گا اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی مزاروں سے نکال کر امام حتیق مہدی درے ماریں گے یہ بارہویں امام ہیں ان کی خلافت کئی صدیوں سے چل رہی ہے چند پٹن کے علاقے کے اندر دائرے والے ان میں بھی کئی ذات الگ الگ ہیں جیسے مسلمانوں میں سنی ہے وہابی ہے دیوبندی ہے بریلی ہے تبلیغی ہے اسلامی ہے ایسے ان میں بھی الگ الگ فرقے الگ الگ بھانگ بھانگ کے لوگ ہیں یہ دائرے والے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آ چکے اور انہوں نے یہ کام کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکال کر درے مارے کوڑے مارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ الگ معاملہ کیا اور حضرت فاروق کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کیوں جلن کہ خلافت صدیق کو کیوں ملی فاروق کو کیوں ملی براہ راست حضرت علی کو نبوت کیوں نہیں ملی جلن اور ان کا عقیدہ کہ جبرائیل سے بھول ہو گئی نبوت حضرت علی کے پاس لانے والے تھے بھول کر آقا کے پاس چلے گئے ایسے فرقے کا جلسہ اتحاد کے نام پر اتفاق کے نام پر چند پٹن کے اندر ہوتا ہے کس حد تک اتفاق ہم اپنی شادی میں اس کمیلے کو نہیں بلائیں گے جو کمی نے ہمارے باپ کی طرف اشارہ کر کر تھوکا تھا ہر ہوگا اس کی شادی میں جانا وہ ہماری شادی بیاہ میں آنا ہماری موتا میں آنا اس کی نئی صاحب ہمارے باپ کے چہرے کی طرف ہمارے باپ کی تصویر کی طرف ہمارے باپ کا نام لے کر اس نے گالی دے دی تھی جس نے امرا عیشہ کو کوڑے لگوانے کی بات کی حضرت فاطمہ کو کوڑے لگوانے کی بات کی بلکہ خدا کی خدائی اپنے اندر لے آنے کی بات کی قیامت بپا کرنے کی بات کی انسانوں کو زندہ اور مردہ کرنے کی بات کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت کے اندر آرام فرمانے والے کائنات کے کروڑوں لوگ فرشتے جب آپ کے روزے پر جاتے ہیں کہتے ہیں السلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام تو اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ صدیق کو سلام نہ کرے وہ فاروق کو سلام نہ کرے ریاض الجندہ کی جالیوں کے اندر آپ کے روزے کی جالیوں میں تین سوراخ ہیں پہلے سوراخ کے اندر آخا کو سلام اور دوسرے سوراخ کے اندر حضرت صدیق کو اور تیسرے سوراخ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اور چوتھی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاد و سلام کے لیے رکھی گئی کائنات کے کروڑوں اربوں کربوں فرشتے سلام پڑے اور یہ کہیں کہ ہم ان کو خبر سے نکال کر درخت پر سولی چڑھا دیں گے اور ان کے جلسے میں جا کر ہم اتحاد اور اتفاق کی بات کریں نہیں صاحب ہم زمانہ ہے متفق ہو کر چلنا متحا کس حد تک اتفاق کس حد تک اتفاق وہ شیعہ وہ خدیث جس نے اللہ کی توہین کی نبی کی توہین کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں اس خبیص نے ایسی گندی باتیں کہیں تن من کے اندر آگ لگ جاتی ہے اس شیت کو مٹانے کے لیے میرا حق نواز شہید ہو گیا میرا ضیاء الرحمان شہید ہو گیا میرا حیدر علی شہید ہو گیا جس کی موت کے تین دن بعد تک جس کی پگڑی سے جنت کی مہک آتی رہی آج ایسے جھوٹے کتے کلوے صادق کو لا کر مصالحت کی بات اتفاق کی بات اتحاد کی بات ہماری انامیت کو کوئی چھیڑے کبھی ہمارے نام کے ساتھ کوئی برا لقب تو ہمارے پوری اوقات ختم ہو جاتی ہے اخلاق کے دائرہ ختم ہو جاتا ہے یہاں شیت سے اتحاد یہاں مہدویت سے اتفاق قیامت کی علامتوں میں قیامت کی نشانیوں میں یہ بات ہے کہ حق کی شکل میں باطل آئے گا دوست کی شکل میں دشمن آئے گا آخا نے فرمایا ایک آدمی آپ کو کہے گا میں تیرے لیے میری ماں کو قربان کر دوں گا میرے باپ کو قربان کر دوں گا میری اولاد کو حدیث ہے حدیث ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ قیامت کی نشانیوں میں اردو آرام آسان عام فہم زبان میں روایتوں کو نقل کیا یار تیرے لیے سب کچھ قربان فرماتے ہیں آخا خون کے ایک ایک قطرے میں اس کی دشمنی بسی ہوئی ہوگی ایک نمبر کا منافق ہوگا غدار ہوگا دعوے مرنے کے مٹنے کے مال دینے کے جان دینے کے وہ بال بھی نہیں دے گا کٹا ہوا ناخن بھی نہیں دے گا خون کے قطرے قطرے میں عداوت اسلام کی حقانیت اسلام کی سچائی اس سے بڑھ کر اور کیا کہ وہ زمانہ جب اناد نہیں بغض نہیں حسد نہیں کینا نہیں کبٹ نہیں دشمنی نہیں صدیق اور فاروق کے مسائل میں مزاج میں زمین آسمان کا فرق ایک آگ ہے ایک دریا ہے ایک گرم ہے ایک نرم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایک آسمان ہے ایک زمین ہے زمین و آسمان کا فرق کہاں بات بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکل جایا کرتی تھی خبردار میرے آخا میرے محبوب اور اسلام کے بارے میں یہ بات کتنی مرتبہ عمر قربان ہو دیکھ کر شیطان کی پیشاب قطع ہو جاتا تھا راستہ بدل جاتا تھا اور کہا میرے صدیق کے بارے میں آخا ممبر پر کہیں اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر میری امت میں سب سے نرم دل اور سب سے رحم دل اور سب سے نرم اور نازک مزاج والا حضرت ابو بکر صدیق ہیں زمین آس لیکن کہیں کوئی اناد نہیں کہیں کوئی دشمنی نہیں کہیں کوئی کمپٹیشن نہیں کہیں کوئی مقابلہ نہیں کہیں صدیق کے دل میں یہ بات نہیں کہ میں عمر کو ڈاؤن کروں کہیں عمر فاروق رضی اللہ اگر کوئی خیال کرے گا میرے رب کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا صدیق و فاروق کے فرق کو کوئی بیان کرنے بیٹھے گا اگر کوئی ان میں الگ کرنے کی کوشش کرے گا میرے اللہ کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ چلا جائے گا کہیں کوئی بات نہیں مزاج میں فرق مزاج میں فرق ہونا فطری بات مسائل میں اختلاف ہونا فطری بات کئی رفع دین کئی رفع دین نہ کرنا کئی صحابہ آمین بل جہر کئی صحابہ آمین بالسر لیکن دلوں میں بغض نہیں دلوں میں اناد نہیں ایسے قیر القرون کرنی تم ملدینہ یلو نہ تم ملدینہ یلو نہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس زمانے کے اندر فرمایا ایک آدمی آئے گا ماشاء اللہ حضرت کیا بیان تھا کیا ڈیلاگ تھے کیا سچائی کیا حقانیت اور بیگم کے پاس جا کر اجی کیا صرف گالیاں تھیں حیض تھا نفاس تھا کتا تھا سور تھا فرمایا چودہ سو تیس سال پہلے یہی بات پیش آئے گی دوستی ظاہر کی جائے گی حق باطل کے شکل میں آئے گا جھوٹ سچائی کا لبادہ پہن کر آئے گا عیسائی کتنے مساجد کے اندر اور کتنے مدارس کے اندر خدا جانے یہودی مدرسے کے فارغین انہوں نے رکھ رکھا نام مسلمان داڑھی جبا قبا خدا جانے کتنے ایسے یہودی نمائندے اس ملک کی مسجدوں کے ممبر و محراب کو سنبھالے ہوئے ہیں فرمایا آقا نے یہیں سے باطل ابھرے گا یہیں سے اختلاف ہوگا یہیں سے جھگڑا ہوگا یہیں سے پوٹ ہوگا بہت مشکل ہوگا حق کو پہچاننا ہاتھ میں لے گا حق جلے گا چھوڑے گا حق سے ہاتھ دو بیٹھے گا قبر کی طرف دیکھ کر کہے گا کاش میں قبر کے اندر چلا گیا ہوتا یہ کون سی مصیبت ہے مشکل ہوگا ہر کہیں لیا سنے سچائی پر چلے زمانہ کاٹ کر رکھ دے گا جاؤ وفی سسٹم کی محفل میں جا کر کہو فتوا ٹھوکو کھڑے ہو کر کتے اور جانوروں کی طرح کھانا حرام ہے بچ پاؤ گے کہو تصویر حرام ہے بچ پاؤ گے پوری مسجدوں کے اندر گزشتہ جمعہ جہری نماز پڑھائی گئی سلاط القسوم یہ جو سورج گرہن کی نماز اور ہم نے سرری پڑھائی لوگوں نے کہا پوری دنیا ایک طرف نائن بلاک ایک طرف نہ کسی عالم میں جمتے ہیں نہ کسی مکتب فکر میں نہیں ہم نہیں جمتے ہم بخاری سے جمتے ہیں ہم مدینے سے جڑتے ہیں ہم حرم سے جڑتے ہیں ہم سفر مروا سے جڑتے ہیں ایک ہفتہ گزرنے نہیں پایا آج کا اخبار اٹھا کر دیکھو آج کے راشٹری سہارا میں ایک عالم نے لکھا کہ جتنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے سورج گرہن کی نماز کے بارے میں صرف ہی لکھا ہوا ہے تو پھر شہر کے علماء نے اسے کیوں زور سے پڑھا ہے کوئی جواب کتابوں کے حوالے انہوں نے دیے الفق المذاہب العربہ اور مولانا رفت قاسمی کی مسائل نماز مولانا محمود صاحب کے فتوا محمودیہ کہا کہ سری نماز ہے کیوں جہری پڑی گئی تو علماء بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عوام الناس بار بار یہ نماز نہیں پڑھتی یہاں کے بڑے ہمالیہ کے چوٹی کے علماء جس سے فتوا لیا جاتا ہے میاں بیوی کے خلا اور طلاق کے فیصلے جاتے ہیں چوٹی کے علماء اب یہ قیامت میں فیصلہ ہوگا یہ عہد کی چوٹی تھی یا عورت کے بالوں کی چوٹی تھی انہوں نے کہا کہ عوام اگر لمبی نماز سرری پڑے گی آہستہ پڑے گی نماز میں طبیعت نہیں لگے گی اور طبیعت اچاٹ ہو جائے گی اور پھر لوگ بیزار ہو جائیں گے گنجائش ہے امام محمد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہ یہاں جہرن کا قول ہے اس پر ہم عمل کر لیں گنجائش نکالو گے عوام کو دیکھ کر شریعت کے اندر تو کل عوام کہے گی کہ سنڈے میں بیوی سے جنابت کر کر اس جنابت کر کر انشٹ کر کر ہم آئیں گے متولی صاحب کو ریکویسٹ کرے گی کہ یہ سورہ بخرا پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہم وارم کی ایک نماز پڑھتے ہیں سورہ رحمان اچھا لگتا ہے تو عوام کی ریکویسٹ کو کل بھی پورا کریں گے کہاں تک گنجائش نکالو گے شریعت عوام کو دیکھ کر چلنے کا نام ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا بھیجا میرا خراب ہے دماغ میرا خراب ہے لیکن حدیث تو یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز آہستہ پڑھی جائے گی دیکھو آج کا راشدہ شہر کے ایک عالم نے کہا کہ ہم نے بچپن میں پڑھی تو سرری پڑھی کتابوں میں دیکھا تو سرری اور رکاتیں دیکھی تو دو ایک مفتی صاحب سے فتوا پوچھا گیا ہر کتاب کے اندر دو رکعت لکھا ہوا ہے اور آپ نے جمعہ سے پہلے دو اور جمعہ کے بعد دو کی بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کم سے کم دو لکھا ہوا ہے باتیں کرنا کوئی مولویوں سے سیکھے اب اگر کسی مولوی سے پوچھے تحجد کی کتنی رکعتیں وہ آٹھ بتائے گا دو بتائے گا ورجینل کیا بتائے گا کہے گا آٹھ پھر پوچھو کہ اگر دو وقت نہ ہو تو کہا دو تو ورجنل جو بتایا جاتا ہے آٹھ ہی مجبوری جو بتائی جاتی ہے دو ارے تم نے پہلی ہی فرصت کے اندر چار کیوں بتائی تم کو کہنا چاہیے تھا اصل سنت تو دو ہے اصل سنت دو ہے لیکن گنجائش ہے کہ چار کی عوام کو دیکھ دیکھ کر اب علماء کا مزاج بھی ٹکانے لگ رہا ہے چیلنج کے ساتھ کھلا ہوا پکوا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک ہے سورج گرہن کے تعلق سے وہ سری نماز کا ہے اصل جو نماز کی تعداد وہ دو رکعت ہے اصل کی بات کرو گنجائشیں نکالو گے سالی سے زنا کرنے کی بھی گنجائش ملے گی گنجائش نکالو گے بہن کی آبرو لٹنے کی گنجائش نکلے گی شراب کی گنجائش نکلے گی سور کا کھانا اور سور کے گوشت کھانے کی گنجائش غیر باغیوں ولا عادن فلا اسما علی کلام پاک کا دوسرا پارا سورہ بقرہ میرا اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم القنزیر وما اہل به لغیر اللہ مردہ حرام ہے خون حرام ہے سور حرام ہے اور دوسروں کے نام سے جو منسوخ کیا جاتا ہے وہ حرام ہے وما اللہ بھی غیر فام نسترا غیر فلاح اسما علیہ اگر گنجائش نکل سکتی ہے اور اگر مجبوری ہے تو سور بھی کھا سکتا ہے مردہ بھی کھا سکتا ہے خون بھی پی سکتا ہے مری ہی ماں کا پیشاب پاخانہ بھی چاٹ سکتا فامرا غیر باغ کا ترجمہ کیا ہے کسی عالم سے پوچھو گنجائش سے نکالو گے سور کھانے کی نکلے بات شریعت کی کرو بات قرآن کی کرو بات حدیث کی کرو گنجائش عوام کو دیکھ کر نکالیں گے عوام کہے گی کہ داڑھی ہم خچکشی رکھیں گے نانا بننے کے بعد دادا بننے کے بعد مٹھی پر رکھیں گے گنجائشیں نکالو گے فرمائشی گیت مالا کی طرح ایک لیٹر آئے گا اگلے زمانے میں میسج چلا جائے گا متولی کا امام کو کہ آج فجر کے اندر سورہ واقعہ پڑھو آج سورہ یاسین پڑھو آج سورہ رحمان پڑھو آج میری بیوی کی طبیعت ناساز ہے آج تم جو ہے فلاں سورت پڑھو تاکہ میری بیوی اسے سن کر اسے یہ گنجائش کی بات ہے اصل مسئلہ کیا ہے اصل شریعت کیا ہے مزاج خراب ہو رہا ہے مسلمانوں کا عقیدے سے مذہب سے سمت ٹوٹ رہا ہے مسلک کی اتفاق کے نام پر وہ مذہب والے وہ دھرم والے جو اسلام کے کٹر دشمن ہے وہ فرقے والے جو مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں آج ان سے ہاتھ ملا کر اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیا جا رہا ہے مسلمانوں چڑھتی سورج کی پوجا کرنے کا نام حق کو تسلیم کرنا نہیں ہے ظاہرات کو دیکھ کر متاثر ہونا مسلمان کا شیوا نہیں ہے آگ میں جلانے کی طاقت کو دیکھ کر اگر کوئی آگ کی طاقت کو تسلیم کرے وہ آتش پرست قوم ہو جائے گا چاند کی روشنی اور چاند کے حسن و جمال کو دیکھ کر چاند پر پیدا ہونے والا وہ چندرما کو دیوتا تسلیم کرنے والا ہو جائے گا سورج کی سولار انرجی سے متاثر ہو کر سورج کی طاقت کو ماننے والا وہ سوریا دیوتا کا پجاری ہو جائے گا وہ زمین کی طاقتوں اور قوتوں اور خزانوں کو دیکھ کر زمین کی عظمت کو دل میں بٹھانے والا کہ زمین سونا اگلتی ہے چاندی اگلتی ہے پٹرول اگلتی ہے اور کوئلہ اگلتی ہے دھات اگلتی ہے مکان دیتی ہے میوہ دیتی ہے اناج دیتی ہے زراعت کرتی ہے پانی دیتی ہے پٹرول دیتی ہے تو وہ بندے ماترم پڑھے وہ زمین کی پوجا کرے وہ بندے ماترم پڑھے ظاہرات سے متاثر ہونا مسلمان کا کام نہیں وہ آگ کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کے واقعے کو یاد کرے اس آگ میں گرمی اور سردی دینے والی طاقت میرے رب کی طاقت ہے وہ دریا کے موجوں کو دیکھ کر حضرت موسا علیہ سلاط و السلام کے واقعے کو یاد کرے کہ دریا میں ڈبونے اور دریا میں نجات دینے کی طاقت یہ میرے رب کی قوت کا کرشمہ ہے اگر دریا ڈبانے کی طاقت ہی رکھتی اور قوت ہوتی تاثیر ہوتی تو ہم فراؤن کے ساتھ حضرت موسا کو کیوں نہیں ڈبویا تھا فراؤن کو اپنے باہوں میں لے کر باقی کیوں رکھا تھا وہ کس رب کا حکم تھا وہ کون سے خدا کی طاقت تھی وہ کون سے اللہ کا کرشمہ تھا کہ حضرت موسا کی والدہ نے دریا کی تقیامی موجوں میں ٹوکرے کے اندر اپنے نو نحال بچے کو رکھا تھا سمندر کسی چیز کو باقی نہیں رکھتی حضرت موسا کا حفاظت کرنے والا کون تھا ظاہری ٹیکنالوجی امریکہ کا دبدبہ طاقت قوت بمباری پولیس کی لاٹھی قانون کی برتری کو ماننے والے میں اور قارون فرون شداد اور حامان کو ماننے والے میں میرے رب کی قسم کوئی فرق نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی آج سے بڑھ کر ان کے پاس تھی تم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہو تم نے تو آج دیکھا بجلی نہیں تھی سائنسی کرش میں انہوں نے دکھا دیے تمہاری عمارت نائن الیون کی ایسی کہ دو لوہے کے پرندوں نے ٹکرایا تو وہ عمارت آسمانوں سے بات کرنے والی زمین بوس ہو گئی لوہے کے پرندوں کی طاقت کو تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت برداشت نہیں کر سکتی فی کے محل آج بھی باقی ہیں قوم سمود اور قوم آپ کے تراشے ہوئے بھی باقی ہیں فرعون کا پلنگ فرعون کا چپل اور فرعون کا جنگلی لباس آج بھی باقی ہے سہیش کو انہوں نے جانا تھا آپ نے جانا گاؤں کے گاؤں ہمارے دادا پر دادا کے بسائے ہوئے مٹ گئے کل کا ماڈل آج اولڈ ہو گیا کل کا مکان جو محل تھا آج جانور بننے کے لائق نہیں آج فرعون کا محل بول رہا ہے آج مصر کے احرام مصر اور ان ان کے اندر کے موتا بول رہے ہیں کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی کہاں ہے تمہارا سائنس آج تاج محل بول رہا ہے کہ تم اپنے اپارٹمنٹ میں حسن لا کر دکھاؤ سائنس ان کے پاس تھی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی دو ہزار بارہ کی قیامت کے بارے میں ہزاروں سال پہلے وہ کون سا علم تھا وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی وہ کون سی فلکیات کی معلومات تھی کہ دو ہزار بارہ کی پیشنگ گوئی ہزاروں پچاس ہزار سال پہلے اس قوم نے دے دی تھی فرعون نے جب حضرت موسا علا نبی علیہ سلا تو و سلام سے ٹکر لینے کی تھانی اور میدان کے اندر جادوگروں کو جمع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جادوگر آئے اپنے جادو کا کرشمہ دکھانے کے لیے پول کی سہارا تو ساجدین یہ سارے کے سارے جادوگر آلو آمنا برب رب بھی موسا بہار ہم موسا ہارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں اپنی جادو کی شکست کو تسلیم کر لیا ہار کو مان لیا ان کے پاس تارا جو ہوتا ہے جانتے ہیں پارا چھوٹا سا چمکتا ہوا قطرہ ہوتا ہے ہتھیلی میں ڈالے تو اچھلتا رہتا ہے آج کے بڑے سے بڑے سائنسدان کے باپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں وہ سائنس نہیں تھی جو ان جادوگروں کے پاس پارے کی ٹیکنالوجی تھی انہوں نے رسی نما کپڑے کے اندر پارے کو بھر دیا اوپر رسی کا ماڈل تھا کپڑے کا اندر پارے کو بھر دیا زمین کے اندر ہیٹنگ ایسی مشین لگائی کہ سولار انرجی لے کر زمین گرم ہونے لگتی تھی پارے کا وہ کپڑا رسی کی شکل لے کر جب زمین کے اندر پڑا اور انہوں نے سولار پاور اور سولار انرجی کا بٹن آن کیا اور زمین دھوپ کی تبیش لے کر اندر کے ہیٹروں کو گرمانے لگی تو یہ جو رسی کے پارے تھے یہ اکڑنے لگے تو لوگوں کی آنکھوں کے اندر نظر بندی کر دی اور ان کے ذہنوں کے اندر انہوں نے یہ ڈال دیا خیال کہ یہ جو ہے سانپ ہیں یہ اجدے ہیں حضرت موسا کو نگل لیں گے حضرت موسا کی لاٹھی کو نگل لیں گے تم کیا جانو سائنس اور ٹیکنالوجی اس اندھیرے کے بجلی کے بغیر کے زمانے میں تارے کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے ان کے میدان کے اندر مقابلے کے لیے استعمال کیا جب سولار انرجی کی وجہ سے وہ میدان گرم ہوا تو جب گرم ہوتا ہے پارا تو اس کے اندر اینٹاہٹ آتی ہے آکشن آتا ہے اکڑنے لگے رسیاں تو کہنے لگے دیکھو اب اس نے دل و دماغ کے اندر ایک بات ڈال دی تھی جب کسی جھوٹ کو اب اس امریکہ نے ڈالا داڑی والا دہشت گرد امامے والا دہشت گرد مسجد دہشت گردی کا اڈا مدرسہ دہشت گردی کا اڈا ایک جھوٹ کو بار بار بار بار بار بار جب کہا جاتا ہے تو آدمی اس جھوٹ کو جھٹلانا ناممکن سمجھتا ہے جادوگروں نے ہپٹانزم کے ذریعے سے ان کے دل و دماغ کے اندر کہ ڈال دی بات کہ سب یہ اجدے ہیں جو اٹھ رہے ہیں اب دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی بات رسیاں تو اٹھنے کا تصور نہیں لیکن حضرت موسا علیہ سلا تو وسلام ظاہری اعتبار سے خوف کھا ہے اللہ نے کہا یا موسا لا تخب اے موسا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں شداد نے جو جنت بنائی تمہارے اگلے سو نسل والے مل کر اس کا ایک کمرہ نہیں بنا سکتے ٹیکنالوجی شداد کے پاس تھی قانون کے پاس وہ بیان تھا وہ تجوری تھی کہ برسوں بعد بھی نہ سونا خراب ہو سکتا تھا نہ مال خراب ہو سکتا تھا اگلی تمہاری سو پشتے مل کر قارون کی تھیوری کو نہیں اپنا سکتے قانون کی ٹیکنالوجی کو نہیں اپنا سکتے سائنس پر مرنا ہے قارون کی پوجا کرو ٹیکنالوجی پر مرنا ہے میں مصر کی پوجا کرو آج تک احرام مصر جو دنیا کے سات عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے آج تک ایک بال کا ایک جو ہے ملی میٹر کا کوئی فرق اس پہ نہیں بتا سکا دھاگا اگر کوئی نوک پر پکڑتا ہے تو زمین تک ایک تاگے کا کوئی فرق نہیں اتنے بڑے بڑے نورانی مسجد کے برابر پتھر کیسے اس زمانے کے اندر انہوں نے رکھے ہوں گے نہ بجلی تھی نہ کرین تھی آج بھی یہ ممی شدہ مردے کو کھولا جائے مصر کے کسی فرون اس کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہو کھولا جائے ایسے تازہ لاش ملے گی گویا کل ہی اس کا انتقال ہوا ہو یا صبح میں انتقال ہوا ہو کتنی ٹیکنالوجی تھی تاج محل کے سامنے جو چشمہ ہے پانی کا ہاؤز اس میں سارا تاج محل نظر آتا ہے اس میں ایک چراغ تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ گرمیوں میں ٹھنڈا کر دیتا تھا پانی کو اور سردیوں میں گرم کر دیتا تھا انگریز کے چوہا کاٹا کیا ٹیکنالوجی ہے دیکھا جائے کھودا معمولی چراغ نکلا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تاج محل کے مقابلے کے اندر شاہ جہاں نے اپنے بیگم کے لیے وہ کمرہ بنوایا تھا کہ ایک چراغ اور ایک سورج کی کرن ایسے ہزاروں بلبوں کی روشنی دیتی تھی ہزاروں کمکموں کی جگمگاہٹ دیتی تھی وہ آئی اس حساب سے فٹ کیے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کئی میگا واٹ بجلی جلا کر روشنی حاصل کی جا رہی ہے ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس سائنس ان کے پاس تھی ترقی ان کے پاس تھی آج ڈاکٹر کے پاس جائیں <coughs> بخار پیراسیٹامول دے دیا کروسین دیا تین دن کے بعد اور بخار انجیکشن مارا چھ دن کے بعد اور بخار خون ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا بارہ دن کے بعد اور بخار بلغم ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا بیس دن کے بعد اور بخار ایکسرا لینے کے لیے کہا چالیس دن کے بعد اور بخار سینے کی ہڈیاں توڑنے کے لیے کہا حکیم جالینوس حکیم افلاطون اور یہ جو ہمارے حکمہ نہ بیمار اگر جا کر زبان کھولتا اسے دوا نہیں دیتے کمی نے کس نے کہا تجھے بیماری بتانے نفس پکڑ کر اس کی جنم گٹلی بتا دیتے تھے اتنی مرتبہ تو نے پیشاب کیا یہ رنگ کا تو نے پیشاب کیا یہ کمزوری ہے یہ بیماری ہے تبابت وہ کیا کرتے تھے حکیمی وہ کیا کرتے تھے دب ماننا ہو فرون کا مانو یہ بزدل امریکہ غریب ملک پر حملہ کرنے کے لیے پیشاب پاخانہ کرنے والے ایڈس کے مریض اور کینسر کے مریضوں کا سہارا لیتا ہے ایسے جھوٹے خدا کی پوجا کرتے ہو ماننا تو اس طاقتور فرعون جو ساڑھے چار سو سال تک کبھی سر کا درد نہیں آیا اسے کبھی لوز موشن نہیں ہوئے اس کو مانو چلتا تھا پانی کی نہر اس کے ساتھ چلا کرتی تھی وہ ٹیکنالوجی اس نے بنائی تھی انہار تجری من تحتی افلا تبصرون یہ نہریں جو میرے وہ ٹیکنالوجی بنائی تھی چلتا تھا ندی کے سوتے کھینچ کر اس کے قدموں کے نیچے آ جایا کرتے تھے کوئی بیماری نہیں پوری قوت کے ساتھ آلہ پیمانے ستارے دیکھ کر راتوں کو منزل پہچانا کرتے تھے سمندر میں کشتیاں ڈال کر مقام پہچانا کرتے تھے کوئی سائنس نہیں تھی ٹیکنالوجی نہیں تھی اللہ نے دماغ دیا تھا اللہ نے قوت دی تھی ہندوستان سے پیدل حج کیا کرتے تھے دنیا کے چپے چپے سے جا کر اللہ کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے آج ہم سات منٹ چار منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے آج سلاد القصوف سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازوں میں گنجائشوں کی بات ہم کر رہے ہیں سائنس سے دبدبا ٹیکنالوجی سے خوف یہ مسلمان کا کام نہیں ہے اتنا بزدل اتنا بزدل سفر کا مہینہ شادی نہیں کرنا سفر کا مہینہ نیا دکان نہیں لینا سفر کا مہینہ ہم تو اس زمانے کے موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے فران کے اوپر تھوکا حضرت آسیہ قربان جائے تجھ پر دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور طاقت فران ساڑھے چار سو سال تک کبھی کوئی بیماری کا منہ نہیں دیکھا بڑے بڑے محل بنائے اور ایسے محل آج تک ان کا دیدار مصر کے میوزیم میں جائیے اس کے سکے اس کی بنائی ہوئی چیزیں یہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہ طاقت وہ قوت وہ سیسی کرشموں کو دیکھ کر ایک سنف نازک اے ماں آسیو تجھ پر قربان ہماری ماں باپ ہماری آل اولاد ہماری نسلیں ہماری جانیں اس محل میں رہ کر تو نے کہا ربی دلی اند کا بری تن فری جنہ منج من فرعون واملی ملی من القوم مین القومی ظالمین اللہ اس جو ہے یہ محل کو میں تھوک کر نہیں دیکھتی اس فرون کی ٹیکنالوجی کی طرف میں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی رب ابن لی نے لیتن فی تیری جنت میں کنارا فرعون جی مجھے فرعون اور اس کی ٹیکنالوجی سے بنا دے یہ ہماری آسیہ رضی اللہ معراج میں گیا آقا جنت کو سو دور تھی فرمانے لگے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا جنت کون سے دور ہے اربوں کلومیٹر دور ہے اس مقام سے فرمایا کہ نہیں آ رہی ہے مجھے جنت کی خوشبو دیکھو تحقیق کرو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا فرمایا کہ حضرت آسیہ کی مزار یہاں پر جنت کی خوشبو دے دی اللہ نے ایک عورت رہ کر اس نے فرون کے دبدبے کو نہیں مانا تو ہندوستان میں رہ کر جمہوریت کی بات مانتے ہو تو نہیں ہے لانت نہیں ہے زندگی پر کون سی صحیح ہر یہ ایسی لاوارس جسے بیوارسی کہتے ہیں کل ایک بات کہتی آج ایک کہتے ہیں کیٹ برج کا کہنا اور کھانا ہارٹ کے پیشنٹوں کے لیے مفید ہے پورے دنیا میں سرخیوں میں آج تک میں زی میں اور بی بی سی میں سی این این میں کیٹ برج جو ہے فائدہ مند ہے سود مند ہے اور اس کے لیے سائنسدانوں دانوں کی ٹیم کو کروڑوں ڈالر کہ تم جو ہے کروڑوں ڈالر لو اور تحقیق کرو پھر ایک چلو نہیں ہوتا ایک چہلم نہیں ہوتا دوسرا طبقہ آیا نہیں نہیں اس میں داغ کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں یہ ایسی لاوارس تحقیق کل کہا کہ مٹی کے برتن میں کھاؤ نہیں المونیم کے ککر بیان بنائے الیکٹرانک کوکر بنائے سولار کوکر بنائے کہو ہمارا سائنسی کارنامہ میڈل دیا گیا اوارڈ دیا گیا اب کہہ رہے ہیں اس سے گیسٹرک کی بیماری ہوتی ہے اس سے شوگر کی بیماری ہوتی ہے وہ زمانے میں کوئی ٹینشن نہیں اتنے بڑے بڑے گھر نہ ٹیبلٹ کا نام نہ دوا کا نام نہ ٹانک کا نام سکون ان کی زندگی میں امن ان کی زندگی میں راحت مانو تو فرون کی ٹیکنالوجی کو مانو مانو تو قانون کی ٹیکنالوجی کو مانو مانو انجینئر شداد کو مانو بینک مینیجر مانو آپ قانون کو مانو سائنس کا ماہر مانو تو فرون کو مانو یہ تو کچے بچے ہیں صاحب ایک سال نہیں ہوا اوباما کے سر میں درد شروع ہو گیا ہے افغانستان سے فوجوں کو بلانے کی بات کہی آج تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا الٹا اور فوجیں بھیج کر تابوت لینے کا اسے خیال آ رہا ہے اور فوجیں بھیج کر وہ بیساکیوں کا اور دوائیوں کا سرجری کا کاروبار بڑھانے کی بات کر رہا ہے ہر بات جھوٹی اور انہوں نے جو چیزیں بنا دی آج تک وہ سمود الدین جاگو سخر بلوات وفرا نازیل اوتاد اللہ فل فلبلا پہاڑوں کو تراش کر جو محل بنائے دیکھنے کے لائق ہیں صاحب یہ کیا برج یہ کیا مکہ ٹور ہوا کے ایک جھونکے کو برداشت نہیں کرے گا پانی کے ایک تھبڑے کو حالانکہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ لوہا بنایا ہے جو سورج کی سولار انرجی کو تپش کو لے لے گا اور طوفان کو آئے گا پتہ لگے گا ادھر کو بیرت وہ ادل نجومن قدرت وہی دل جی والی رت وہ اشار وکلت وہ ادل وہش جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور آگ لگے گی تب پتا لگے گا یہ مکہ ٹور کیا ہے اور تب پتا لگے گا کہ یہ برج دبئی کیا ہے پتا لگے گا ادا زلزیلتی ارزریزالہ وہ خرجی ارض اصخانہ زمین کو شیک کیا جائے گا تب پتا لگے گا یہ برج دبئی کیا ہے میرے آقا نے فرمایا ایک صاحب آئے بدوی پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں ان ترل حفاطل یتتاولون فی بنیاد میرے آقا میرے آقا آپ کے جوتی کے دھول پر ہماری جان قربان اور قربان ہو جائے ہماری سعادت خوش نصیبی حلول کر لیجئے اللہ توفیق دے کہ ہمارے خون کے قطرے آقا کی قسمت پر آبرو پر قربان ہو جائے کیا فائدہ اسی زندگی کا کہ گانوں میں رب العالمین کا نام لے کر رنڈی شرم کا اٹھا رہی ہے کیا فائدہ اسی زندگی کا سبحان اللہ الحمدللہ کے بول آج حرام زادی رڈیاں کچے کپڑے پہن کر سینہ دکھا کر شرم دکھا کر جسم کو مٹکا مٹکا کر لے رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہہ رہا ہے جمہوری ملک ہے سب کو لے کر چل رہا ہے پتا چلے گا پتا چلے گا پوچھا صحابی نے کیا ہے نشانی فرمایا انترل حسات اساتل تو دیکھے گا بدوی قسم کے لوگوں کو ننگے بیر گاؤں والے یہ تو تاولون نفی بنیاد آخا کے زمانے کا ماحول کیا تھا آقا کے زمانے کا ماحول یہ تھا کہ ایک صحابی گمبت پر چونا لیپ رہے تھے سلام کیا تو جواب نہیں ملا کام چھوڑ کر آ گئے فرمایا کہ میرے محبوب نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میری زندگی مجھ پر عذاب ہے نبی روٹ جائے لالت ہے اسی زندگی پر کیا فائدہ خدا کو روٹا کر زندگی گزار دے کیا فائدہ نبی کے دل کو دکھ پہنچا کر پیٹ میں پاخانہ پہنچا دے سچی بیوی کروٹ لیٹ جائے شوہر ساری رات اس کا سونا حرام ہو جاتا جی کیوں لیٹ گئے اجی کیوں کروٹ تم نے بدل لیا مجھے معاف کر دیجئے قدموں سے چمٹ کر سر رکھ کر معافی مانگے گی خدا کو اٹھا کر نبی کا دل دکھا کر یہ کیا بنگلے یہ کیا اپارٹمنٹ کیا یہ کروڑ کی زمین وہ زمانہ مٹی کے گمبت پر چونا لگایا وہ ایک لیٹر پچاس ہزار کا نہیں تھا وہ ایک گانے دوانے کی قیمت نہیں ہوگی اس چونے کی سلام کا جواب نہیں ملا گئے آخا کے صحابہ سے پوچھا میرے محبوب نے سلام کا جواب نہیں دیا اب میں کچھ نہیں کر سکتا نہ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں نہ سو سکتا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں کیوں میرا محبوب روٹ کہا بات تو کچھ نہیں بلکہ جب آپ چونا لیپ رہے تھے تو پوچھا صرف یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ چونا لیپ رہے ہیں بس اتنی سی بات تھی یہ نہیں کہ آخا سے پتوا لیا سپریم کورٹ گئے فاروق کی عدالت میں گئے صدیق کی عدالت میں گئے مجلس شورا کو بٹھایا میٹنگ کی کچھ نئی بیوی سے مشورہ نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ گئے کلہڑا لے کر گمبت کو توڑ دیا ایسے گمبت جس کی وجہ سے میرے آخا میرے سلام کا جواب بنا دے ضرورت نہیں ہے ایسے زمانے میں آقا نے کہا برج دبئی بنے گا مکہ ٹور بنے گا فرانس میں ہینگنگ برج بنے گا پیرس کا محل بنے گا وائٹ ہاؤس کی کی خبریں حدیث کے اندر ہیں وائٹ ہاؤس بنے گا اللہ کا قرآن وہاں سے روشن ہوگا یہ تاولون فل بنیاد آپ نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ مکانات کو بلند بالا کرنا فیشنیبل کرنا ماڈرنائز کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ایک ایک چیز آہا نے جو بیان فرمائی آج وہ نظر آ رہی ہے آج انسان ظاہری طاقت ظاہری قوت ظاہری دبدبے کے تابع ہو گیا ہے مجھے نوکری سے نکال دیں گے اگر میں داڑھی رکھوں گا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مار میں آ گیا مان لے پھر کی طاقت کو میں نے ثابت کیا نا قوم سمود کی عمارتیں ہزاروں زلزلے ہزاروں طوفان ہزاروں زمین و آسمان کے حادثوں کو سہنے کے باوجود آج بھی موجود ہے تیرا مکان کب تک رہے گا انگریزوں کے بنائے ہوئے ریل کے پٹے ہیں انگریزوں کے بنائے ہوئے محل ہیں انگریزوں کے بنائے ہوئے ان کی جو ہے دارالسلطنتیں ہیں نہیں ہیں لیکن ان کے پاس سائنس تھی ٹیکنالوجی تھی ایسا مسالہ لگایا کہ دنیا کا کوئی حادثہ آتا ہے ٹکرا کر واپس چلا جاتا ہے ماننا تو ان کی مان ہارون کی پوجا شروع کر دے پھر کی پوجا شروع کر دے شداد کی پوجا شروع کر دے دجال کتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایسی قوت رکھتا ہے ایسا ہنر جانتا ہے کہ مرے ہوئے مردے کو ٹیمپروری زندہ کر سکتا ہے اتنی طاقت تو بیکار کا ہے یہ اوباما بیکار کا ہے بش کچھ اس کے پاخانہ آتا ہے پیشاب آتا ہے اس کے چھینک لگے ہندوستان کے کسی منسٹر کے یہ علاج کرنے کے لیے امریکہ جاتے ان کو چھینک بھی نہیں بیماری بھی نہیں من اسرائیل کا بچہ پانچ سو سال میں بالغ ہوتا تھا پانچ سو سال میں پچاس کشتے ہماری ختم ہو جائیں گے ابھی کروٹ نہیں بدلا جوانی چلی گئی وہ لڈو کے دن وہ پتنگ اڑانے کے دن وہ گلی گنڈا کے دن مڑ کر دیکھو ایسا لگتا ہے کہ کل ہم نے کھیلا اور آج ہمارے سفید بال آ گئے دانت جھڑنے لگے اور قوتیں جواب دینے لگی آنکھ کی قوت کم ہونے لگی گردا بیکار ہونے لگا پانچ سو سال میں بچہ بالغ ہوتا تھا مان لو ایمان کی طاقت کو اسلام کی قوت کو کفر بیکار ہے جادو نہیں چلتا یہ جو امریکہ کے ملک کے اندر زلزلہ آیا ایک بھی کیا نام ہے اس کا ایک لاکھ افراد کم و بیش یا تو تباہ ہوئے یا تباہی کے قریب ہو گئے آپ جانتے ہیں کہ وہ علاقہ ایٹی ٹی کا امریکہ کا جو علاقہ ہے پوری دنیا میں جادو میں ایک نمبر کا علاقہ ہے پوری دنیا کے سیاح کروڑ پتی ارب پتی پتی جیسے ہندوستان کے اندر یہ بنگال اور کیرلا کا جادو مشہور ہے ایسے دنیا کے اندر ایم پی کا جادو مشہور ہے میرے رب نے زلزلہ لا کر بتایا کہاں گئی تمہاری جادو کہاں گئی تمہاری ٹیکنالوجی کہاں گئی تمہاری طاقت کہاں گئی تمہاری قوت ادھر زلزل الارض زلزالہ آگے کہا وخال السانہ شاید وہاں کا جادوگر نے پوچھا ہوگا اے زمین ہم اتنے بڑے جادوگر تجھے کیا ہو گیا ہے یوم یعنی تو ہر و اخبار رہا ان رب کا وہاں رہا تو زمین نے جواب دیا ہوگا ارے جادوگرو تمہارا جادو بیکار ہے تمہارے رب نے مجھے ہلنے کے لیے کہا افریقہ کے ایک ملک میں گزشتہ مہینے پانچ سو بچوں کو بلی چڑھا دیا گیا جادو کا کمال حاصل کرنے کے لیے جس بچے کے جسم پر برس کا نشان تھا کوڑ سفید جو چٹے آتے ہیں اس کا نشان تھا وہ افریقہ کا وہ علاقہ کہ اس علاقے کے لوگ جادو میں بڑے ماہر جادو میں طاقت و قوت پیدا کرنے کے لیے پانچ سو بچوں کو انہوں نے بلی چڑھا کر جادو میں طاقت حاصل کی رب کی طاقت کے سامنے کیا کر لیا وہی انجام جو فرعون کے جادوگروں کا ہوا دنیا کی طاقت رب کی طاقت کے سامنے مسل الدین تقدو مندون اولیا کمسلکبوت اللہ کی طاقت کے سامنے یہ طاقت ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہے جادو کچھ نہیں چلتا ٹونا کچھ نہیں چلتا عمل کچھ نہیں چلتا جو کچھ ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ کی طاقت بڑی ہے مذہب اسلام بڑا ہے قرآن بڑا نبی کی سنت بڑی مانو تو کابیا بھلا کرو تو بھلا اور برا کرو تو برا ہوگا ہمارے بزرگوں نے بچوں کی پہمائش کے لیے پرانی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے فم عمل مسکال اضرتی خیرہ فم یامل مسکال شر شریا رہ بھلا کرو گے بھلا ہوگا برا کرو گے برا ہوگا حضرت علقمہ کا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ بیان کریں گے اب ایک دو ایک چیزیں جو رہ گئی ہیں امام مہدی کے بارے میں اس کا پس منظر کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے امام مہدی کون ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں قرآن و حدیث کے آئینے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ کیا نظر آتا ہے اور یہ مہدوی فرقے سے اسلام کو کیا نقصان ہے اور کون طاقتیں اس مہدوی فرقے کو تقویت پہنچا رہی ہیں اور اس کا امت کو کیا نقصان ہے یہ سب تفصیلات آئیں گی ہمارے بڑوں نے ایک واقعہ لکھا بھلا کرو تو بھلا ہوگا برا کرو تو برا ہوگا کہتے ہیں کہ ایک مچھلی شکار کر کر بیچنے والا ایک چھوٹے سے پریوار کے ساتھ خاندان کے ساتھ کسی سمندر کے کنارے رہا کرتا تھا روزانہ مچھلیاں شکار کرتا بیچتا اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا اب انہوں نے فرضی کہانی لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھی یا ایک حقیقت میں اس کا کچھ واسطہ ہے یا اللہ بہتر جانے قرآن و حدیث کی تو بات نہیں ہے اور مصنوعی روم کا بھی تذکرہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مچھلی ایسی آئی کہ جس کا دڑ انسانوں کا تھا اور اس کا منہ مچھلی نما تھا اس نے اس کو شکار کر لیا لے جانا چاہا اللہ نے اسے زبان دی تو اس نے شکاری کو کہا تو مجھے چھوڑ دے بھلا کر تیرے ساتھ بھلا ہوگا اب اسے لے جا کر کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا وہ عجوبہ تھا عجیب قسم کی مچھلی تھی پریشانی ہو سکتی اس نے چھوڑ دیا آئی اور گئی چلی گئی بات اس زمانے کا جو راجا اور بادشاہ تھا یہ سیر سپاٹے کو نکلا کرتے تھے شکار کو نکلا کرتے تھے شکار کو جاتے جاتے جب اس کے مکان پر سے گزر ہوا اس کے گھر میں ایک عجیب و غریب قسم کا توتا تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ آنے والا جس زبان میں بات کرتا اس زبان میں اسے اس کو سلام کا جواب دیتا تھا اللہ نے اس میں وہ طاقت اور جوہر اس میں رکھا تھا بادشاہ جب وہاں سے گزرا اور توتے کے اس قدرت کے نمونے کو دیکھا بادشاہ کا مزاج تو خراب ہوتا ہے نیت بگڑی اور اس شکاری سے کہا کہ تم یہ توتا ہمارے حوالے کر دو شکاری اس طوطے سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا کہ جہاں بنا آپ جو چاہیں لے لیں ہمیں اپنے سرائے کا خادم بنا دے یا جانوروں کو غسل دینے کے لیے غسال بنا کر رکھ لیں توتا ہمارے جان سے عزیز ہے ہم نہیں دے سکتے اب بادشاہ ظلم تو نہیں کر سکتا تھا وہ صرف مانگ سکتا تھا طاقت کا استعمال کر سکتا تھا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم ہمارے دو سوال کا جواب دو دو گے تو ہم جو ہے یہ توتا نہیں لیں گے اور اگر نہ دے پاؤ گے تو ہم جو ہے یہ توتا ہم تم سے حاصل کر لیں گے اور اس کے لیے سات دن اور سات رات کی مہلت پہلا سوال یہ تھا وہ کون سی دنیا میں چیز ہے جو ایک کے بعد ایک لگی رہتی ہیں اور دوسرا سوال یہ تھا وہ کون سی چیز ہے جو چار ہوتی ہے پھر دو ہوتی ہے اور پھر تین ہو جاتی ہے دنیا میں گنتی ایک دو تین چار لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ اس کی گنتی بڑی عجیب و غریب ہے وہ چار ہے وہ تین ہے اور وہ دو ہے پھر وہ تین ہے چار تین اور دو وہ کیا چیز ہے ایک رات دو رات ایک دن دو دن آخری رات تو اس کے بیٹے نے اسے بتایا کہ ابا حضور اس مچھلی نے کہا تھا کہ ہم مشکل وقت میں کام آئیں گے تو اس نے اسے جا کر مدد حاصل کی جائے تو جا کر اس سے پوچھا کہ بادشاہ نے دو سوال رکھے ورنہ ہمارا قیمتی یہ توتا چلا جائے گا اس نے کہا کیا ہے دو سوال تو اس نے کہا وہ دنیا میں کون سی چیز ہے جو ایک کے بعد ایک آتی ہے تو مچھلی نے جواب دیا کہ وہ دن اور رات ہیں ہمیشہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں پھر اس نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو پہلے چار ہوتی ہے پھر اس کے بعد دو ہوتی ہے پھر اس کے بعد تین ہوتی ہے تو اس نے کہا یہ عجیب و غریب معمہ ہے انشاءاللہ اس کا جواب یامل السخالہ ذرتین کے حوالے کے ذریعے سے اگلی جبا دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ باطل طاقتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ صحیح ایمان صحیح عقیدے پر ہمیں قائم و دائم فرمائے اللہ ہماری زندگی اور موت کو اپنے ایمان و اسلام کے لیے قبول فرمائے آمین واخدان الحمد للہ